السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ ببعلم ولاقبۃ المطقین الدعن الََََََََََ علمین واشدُ اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََد الشری واشد اللہ محمد رسول صلا وسلم وَلاَََََََََصحابى و منحطدى وسطنب سنتى علہدين المباد معزد نادرين و مشاہدين کرام آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے بدعات کی قسمیں بیان کریں گے کچھ ماہ قبل بدعات ان کا شریف پوسٹ مارٹم کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر روک دیا گیا تھا لہذا دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے اور آج اس کی پہلی کڑی ہے اور انشاءاللہ ہر پیر یعنی سوموار کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق مغرب کی نماز کے بعد ساڑھے چھ بجے انشاءاللہ اللہ ہم یہ درس آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگ پروگرام کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں استفادہ کرتے ہیں اللہ رب الامین آپ لوگوں کے علم اضافہ فرمائے اور اللہ رب الامین ہمیں دین پر قائم رکھے بدعات سے خرافات سے اور اپنی معاشیت سے ان تمام چیزوں سے اللہ رب علامین ہم سب کو محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین معزز ناظرین کرام بدعت کی مختلف طریقے سے قسمیں کی جا سکتی ہیں لیکن آسانی کے لیے عام طور پر اس کی جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم سب کو آپ لوگوں کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس کی پہلی قسم ہے بدعت اعتقادی یعنی وہ بدعات جن کا تعلق عقیدے سے ہے ایمان سے ہے بدعت کا کسی نہ کسی مسئلے سے تعلق ہوگا تو اگر اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے ایمان سے ہے تو اسے اعتقادی بدعت کہا جاتا ہے جیسے غیر اللہ کے تقرب کے لیے قبروں کا طواف کرنا یا غیر اللہ کے نام نظر و نیاز پیش کرنا غیر اللہ کے نام پر جانور دبا کرنا یا اللہ کے اسما اور صفات کا انکار کرنا یا جہمیہ اور معتغلہ یہ جو فرقے دو پیدا ہوئے جنہوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ قرآن مخلوق ہے یا اس طریقے سے جو قدریہ ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ابامن ہر جگہ ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھنا اس طریقے سے حلول اور وہ الوق وہ حضرت الوجود کا عقیدہ یا انسان اپنے ہاتھ میں یا اپنے بچوں کے ہاتھ میں پاؤں میں کمر میں کڑا یا چھلا یا دھاگ دھاگا وغیرہ باندھتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ ساری چیزیں اسے مصیبتوں میں بچاتی ہیں تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اعتقادی بدعت کہلاتی ہیں اور یہ سب کے سب اللہ ابامن کے ساتھ شرک ہے اور کفر ہیں لہذا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا یا اللہ ابامن کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یا جو عبادات اللہ ابامن کے لیے ہیں صرف ان عبادات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یا اللہ ابرامین کی ربوبیت میں شرک کرنا یا اس کی الوحیت میں شرک کرنا یا اس کے اسما اور صفات میں شرک کرنا یہ ساری چیزیں اعتقادی بدعات کہلاتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق عقیدے سے ہے اور ان سب کا کرنے والا گویا کی کفر اور شرک کے زمرے میں میں چلا جاتا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں اعتقادی بدعات کہلاتی ہیں یہاں یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ تو شرک اور کفر ہیں تو کیا شرک اور کفر بھی بدات ہوتی ہیں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں وہ بھی بدعت ہوتی ہیں کیونکہ بدعت کے معنی ہوتے ہیں دین کے اندر کوئی نئی چیز کوئی نیا قول کوئی نیا عقیدہ گڑنا اسے بدات کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے مبوس کیا اللہ نے دین کی تکمیر فرما دی جو ہمارے نبی کے وقت جو دین نہیں تھا اب ہمارے نبی کی وفات کے بعد بھی وہ دین نہیں بن سکتا ہے جو عقیدہ نہیں تھا جو قول نہیں تھا اگر انسان وہ عقیدہ رکھے گا تو گویا کی وہ بدات ہو گیا کیونکہ دین کی تکمیل کے بعد یہ چیز ہوئی اور اللہ رب العالمین نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا اور اس طریقے سے کفر اور شرک اور تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین نے خاتمہ کروا دیا آپ کے ذریعے جب وہ چیزیں ختم ہو گئیں تو بس سرے نو ان چیزوں کو پیدا کرنا ایجاد کرنا دین کے اندر یہی تو بدعت کہلاتا ہے لہذا اس ناحیے سے انہیں بدعت کہا جائے گا لیکن عام طور سے لوگ انہیں بدعت اس لیے نہیں کہتے کیونکہ شرک اور کفر کہہ دینا بدعت سے اونچا حکم گویا کہ ہو گیا اس لیے شرک اور کفر کہہ کر کے انسان آگے نکل جاتا ہے ورنہ حقیقت میں یہ بھی بدعت ہیں کیونکہ دین کے اندر نئی چیزیں ہیں نیا عقیدہ ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کے ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر مبوس کیے گئے تھے بھیجے گئے تھے آپ نے تمام چیزوں کا خاتمہ کیا اللہ نے دین کو مکمل کر دیا لہذا وہ دین میں جب نئی چیزیں ہیں تو پھر انہیں بھی بدعت کہا جائے گا اس ناحیے سے یہ بھی بدعت ہو جائیں گی ایسا آپ دیکھیں وہ سارے گمراہ اور باطل فرقے جیسے جہمیہ معتدلہ رافضہ اور اس طریقے اسماعیلیہ بہرا درود اس طریقے کے جو اور بھی گمراہ فرقے ہیں ان کے جو عقائد ہیں ان کے جو باطل عقائد ہیں وہ سب کے سب اسی اعتقادی بدعت کے اندر آتے ہیں تو بدعت کی پہلی قسم ہو گئی اعتقادی بدعات یعنی وہ بدعت جن کا تعلق عقیدے سے ہے اس کی دوسری قسم ہے عملی بدعات یا بدعت عملی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال یا وہ عبادات جن کا تعلق عمل سے ہے بدعت سے نہیں ہے یعنی ان کا تعلق بدعت سے عقیدے سے نہ ہو بلکہ عمل سے ہو عبادات سے ہو اس لیے انہیں عملی بدعت کہا جاتا ہے اس کی بھی عام طور سے علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں اس چیز کی پہلی قسم یہ ہے بدعت حقیقی اصلی بدعت بدعت حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدعات جن کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو اور یہ نئی چیز گڑھی گئی ہو اگر عقیدے سے ہوگا تو پھر عقیدے کے اندر بدعت کہلائیں گی لیکن چونکہ عمل اور عبادت سے ہے اس لیے انہیں بدعت عملی کہا جاتا ہے اور اس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو قرآن و سنت میں اور اس طریقے سے ماں امت میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو اس کو حقیقی بدعت کہا جاتا ہے مثالوں سے بات واضح ہوتی جیسے عرس ہے عرس یعنی جو لگاتے ہیں لوگ قبروں کا ولیوں کا اور اس طریقے سے ان کے نزدیک جو بزرگان ہیں ان کا جو عرس مناتے ہیں یہ کیا ہے دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں مراقبہ کرنا کشی کرنا اور میراد النبی بنانا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے غاروں میں پناہ لے لینا یا برتھ ڈے منانا یا بزرگوں کے نام ختم دلانا موسیقی رقص قبروں پہ پھول چڑھانا قبروں کی تعمیر کرنا یہ ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو سب کی سب حقیقی بدعت کہلاتی ہیں یعنی ان کی کوئی اصل آپ کو شریعت کے اندر نہیں ملے گی بلکہ ایک نئی چیز ہے تو یہ ہو گئی عملی بدعت حقیقی اور عملی بدعت کی دوسری قسم ہے بدعت اضافی بدعت اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مشروع ہو کتاب و سنت میں اس کی اصل پائی جاتی ہو لیکن اس کے اندر انہوں نے کسی چیز کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا ہو یعنی کچھ چیزیں اپنی طرف سے اس کے اندر انہوں نے بڑھا دی ہوں کوئی خاص کسی جگہ کو خاص کر دیا ہو متعین تعداد اس کی بنا بنا دی ہو یا اس طریقے سے کوئی خاص کیفیت اس کی بتا دی ہو تو اس وجہ سے وہ چیز کیا جاتی ہے بدعت کہلاتی ہے یعنی اس کی اصل تو موجود ہے لیکن اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیا یا تو شریعت میں عام ہے اس کو انہوں نے متعین کر دیا یا شریعت کے اندر اس کا کوئی وقت نہیں ہے اس کو وقت کے ساتھ خاص کر دیا یا اس کی کیفیت کوئی شریعت کے اندر نہیں ہے لیکن اس کو انہوں نے اس کی کیفیت بنا دی تو یہ تمام چیزیں جو ہے بدعت اضافی کہلاتی ہیں آپ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں جیسے قرآن خوانی ہے قرآن خوانی یہ بدعت ہے اور بدعت اضافی ہے بدعت اضافی کیسے یہ ہے بدعت اضافی اس طریقے سے ہے کہ قرآن پڑھنے کے اصل موجود ہے قرآن پڑھیں گے ایک ایک حرب پر انسان کو دس نیاکیاں ملیں گی لیکن جو طریقہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد یا کسی کی وفات ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت جا کر کے قرآن خانی کرنا قرآن پڑھنا یہ بدعت ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ کسی کو وفات تو قرآن پڑھی جائے پڑھا جائے یا وفات کے بعد اس کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھنے کا ثبوت تو ہے قرآن پڑھنے میں بڑا زیادہ ضرور ثواب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن اس کیفیت اور اس وقت کے ساتھ خاص کر دینا یہ یہ بدات ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں ذکر ہے ذکر مصنون ہے شریعت کے اندر انسان کو ذکر کرنا چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہ السان کا رتمن فی ذکر اللہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونی چاہیے انسان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم یا اس طریقے سے اور جو ذکر و اذکار ہیں ان کو پڑھتا رہے لا الہ الا انت سبحان کنی کنت من الظالمین یا اس طریقے سے اور بہت ساری دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ ہیں انسان ان کو پڑھے پڑھتا رہے ہمیشہ اللہ کو یاد کرے یہ چیز مشروع ہے شریعت کے اندر کرنا چاہیے لیکن اب انسان اگر اسے اجتماعی کر دے گا کہ سارے لوگ اکٹھا ہوں یا کچھ لوگ اب ایک آدمی کہے کہ بھائی چلو سبحان اللہ پڑھو دس مرتبہ پھر سب لوگ سبحان اللہ دس مرتبہ پڑھیں دس مرتبہ الحمد پڑھو اب سب لوگ دس مرتبہ الحمد پڑھیں ایک ساتھ اجتماعی ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ بدعت کہلاتا ہے یہ بدعت ہو جاتی ہے عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لوگوں کو جو کوفہ کی مسجد کے یہ سب کر رہے تھے آپ نے باقاعدہ ان کو مسجد سے بھگا دیا کیونکہ ایک اجتماعی ذکر ہے یہ اور اجتماعی ذکر یہ بدعت ہو جاتا ہے کیونکہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اجتماع کو مشروع قرار نہیں دیا ہے لہذا ہر انسان جیسے چاہے اسے ذکر کر لے یا اس طریقے سے متعین تعداد کر دیں کہ بھائی یہ دعا آپ کو تین سو تین بار پڑھنی ہے سو بار پڑھنا ہے جبکہ شریعت میں اس کی دلیل موجود نہ ہو تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ بدعت اضافی کہلاتی ہیں ایسے آپ دیکھیں رقیہ شرعیہ کرنا دین کے اندر مصنون ہے رقیہ شرعیہ کوئی آدمی بیمار ہے آصف زدہ ہے مصیبت زدہ ہے بیمار ہے تو انسان اس کے پاس جائے اور سور فاتحہ سور فلق سور نا سور خلاص آیت الکرسی یا سور بقرا کے آخری دونوں آیتیں یا قرآن کی دیگر صورتیں اور آیتیں پڑھ کر کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں اسکار ہیں ان کو پڑھ کر کے اس آدمی پر دم کر دے اسے کہا جاتا ہے رقیہ شرعیہ یہ آدمی خود اپنے اوپر دم کر لے یہ رقیہ شرعیہ ہے لیکن اس کے لیے رقیہ شرعیہ کے لیے باقاعدہ سینٹروں کا قیام کرنا سینٹر بنانا وہاں لوگوں کو بلانا عورتوں کو بلانا ان کے ساتھ خلوت میں ہونا یا اس طریقے سے ایک اس کے لیے وقت متعین کر دینا کسی وقت میں ہم کریں گے کسی اور وقت میں نہیں کریں گے تو یہ بدعت اضافی ہو جاتی ہے اور دین کے اندر یہ نئی چیز ہو جاتی ہے اس طریقے دیکھیں اذان دینا ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے لیکن انسان اذان سے پہلے درود السلام پڑھے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اور اسے سمجھے کہ اذان کا حصہ ہے یہ اور درود السلام پڑھے جیسے ہمارے ملکوں کے اندر انڈیا پاکستان وغیرہ میں بر صغیر میں لوگ کرتے ہیں تو یہ دین کے اندر بدات ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ درد السلام پڑھنا یہ اس کی خود خاص جگہ ہیں جیسے اذان کے بعد پڑھنا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو اذان کا جواب دیتا ہے اور اذان کی دعا پڑھتا ہے ہمارے اوپر درود ہمارے اوپر درود پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہوتی ہے تو ہمارے نبی نے اذان کے بعد پڑھنے کا حکم دیا اذان سے پہلے نہیں دیا اس طریقے سے نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے درود شریف انسان جس میں سلام پھیرتا ہے اس میں درود شریف پڑھتا ہے اور جس میں سلام نہیں پھیرتا ہے اس میں بھی درود شریف اگر انسان پڑھتا ہے درود ابراہیمی تو الحمد اچھی بات ہے لیکن اگر انسان نہیں پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن جس میں انسان سلام پھیرتا ہے جس تشود میں اس پہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے جنازے کی نماز ہوتی ہے جنازے کی نماز میں دوسری تکبیر میں انسان پڑھتا درود دروز شریف یا اس طریقے سے آپ دیکھیں جمعہ کے دن پڑھنا کثرت سے مطلوب ہے ٹھیک ہے لیکن جمعہ کے اذان سے پہلے دروز شریف پڑھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو دروز شریف پڑھنے کی فضیلت ہے اور اجر اور ثواب ہے مصیبتیں دور ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں اس کو پڑھنے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے لیکن کوئی انسان اس کی متعین تعداد کر دے کہ بھئی ہر دن فلاں ٹائم پر اتنی مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے تو یہ بدعت کے زمرے میں چیز آ جائے گی یا اذان سے پہلے اس کو خاص کر دے یا کسی وقت انسان خاص کر دے جبکہ شریعت میں خاص نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں یہ چیز بدعت کے زمرے کے اندر آ جاتی ہے ایسے آپ دیکھیں تعزیت کرنا اسلام کے اندر مصنون ہے کوئی آدمی وفات پا گیا اس کی آپ تعزیت کر لیں جب آپ کو موقع ملے تب کر لیں ٹیلی فون کے ذریعے سے موبائل کے ذریعے سے خط کے ذریعے سے آپ اس کے گھر چلے جائیں لیکن اب تعزیت کے لیے اجتماعی تعزیت کر تعزیت کرنا کچھ لوگوں کو اکٹھا ہونا گھر میں اور سب لوگ مل کر کے دعا کرنا ایک آدمی دعا کرے سارے لوگ آمین کہیں یا کچھ دنوں کو خاص کر دینا کہ انہیں دنوں کے اندر تعزیت ہو سکتی ہے اس کے بعد تعزیت نہیں کی جا سکتی تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں بدعت کے زمرے کے اندر آتی ہیں تو یہ ہے کہ بدا اضافی بدعات کہ اس میں لوگوں نے کچھ اضافہ کر دیا اپنی طرف سے جبکہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ شریعت کے اندر کچھ اعمال کس وقت مخصوص ہوتے ہیں کہ آدمی ان عمل کو اسی وقت کرتا ہے اب اس عمل کو انسان اگر بعد میں کرے گا تو بدعت کہلائے گا جیسے عمرہ اور حج میں ایک آدمی اپنے سر کے بال کو مڑاتا ہے اب سر کے بال عمرے اور حج کے اندر مڈانا مستحب ہے مصنون حضر کا کام ہے اب ایک آدمی ہمیشہ سر کے بال مڈائے تو یہ بدات ہو جاتا ہے اور خوارج کی پہچان ہمارے نبی نے بتائی ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو مڈاتے ہیں اب خوارج نے بال مڈانا چھوڑ دیا جب یہ چیز عام ہوگی تو انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا بہت کم عمل کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ بدات یعنی کیا نام ہے خوارج کی یہ پہچان ہے اپنے سر کے بالوں کو مڈانا تو اس طریقے سر کے بال مڈایا کرتے تھے تو سر کے بال کب مڈائے جائیں گے جب انسان عمرہ کر سے کر کے فارغ ہوتا ہے یا حج کر کے فارغ ہوتا ہے جلیجہ کی دس تاریخ کو جب رمی جمار کر لیتا ہے تو اپنے سر کے بال کو مڑاتا ہے اس وقت مصنون ہے یہ اب انسان ہر مہینے ہر دو مہینے پر بال مڑائے اور کہے ثواب کا کام ہے چیز کیا ہو جائے گی غلط ہو جائے گی اس طریقے سے بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو ساتویں دن بچے کا عقیقہ ساتویں دن بال مڈائے جاتے ہیں اب وہ بچے یہ مصنون ہے لیکن اب وہ ہمیشہ بال مڈاتا رہے ہر مہینے ہر چار مہینے پر اور ہر دو مہینے پر ہمیشہ تو یہ چیز کیا ہو جائے گی بدات کے زمرے کے اندر آ جائے گی کیونکہ ایسا کرنا کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ انسان عمرے اور حج کی حالت میں جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو سر کو کھول کر کے رکھتا ہے اب ایک آدمی کہے کہ بھائی میں ہمیشہ سر کو کھول کر کے رکھوں گا کیونکہ یہ دین میں ایک عمل ہے سنت ہے حج کے دوران انسان کرتا ہے احرام کی حالت میں لہذا ہمیشہ کریں گے تو یہ چیز اضافی بدعت ہو جائے گی اور یہ چیز کیا ہو جائے گی یہ چیز ناجائز ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہ کیا ہے یہ اضافی بدعت کہلاتا ہے یعنی اس کی اصل تو موجود ہے لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ اضافہ کر دیا تو یہ چیز اضافی بدعت کہلاتی ہے قبروں پر اذان دینا دیکھیے کیا ہے یہ قبروں پر اذان دینا یہ بھی بدعت ہے اذان دینا نمازوں کے لیے انسان اذان دیتا ہے نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے لیکن انسان جا کر کے قبر پر اذان دے تو یہ کیا ہے یہ چیز اضافی بدعت کی ہو جاتی ہے قرآن کی تلاوت کرنا مصنون ہے انسان جا کر کے قبر پر تلاوت کرے قرآن پڑھے سورہ آسین پڑھے یا اس طریقے چاروں کل پڑھے تو یہ بدعات کے زمرے میں ساری چیزیں آتی ہیں کبھی کبھی تفصیل کے طور پر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بدعت اضافی ہے اور کبھی یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ بدعت ہے کیونکہ دونوں بدعت ہیں لہذا بدعت اضافی ہو یا بدعت حقیقی ہو دونوں جو ہے بدعت ہوتی ہیں لہذا کبھی کوئی عالم صرف بدعت کہہ کر کے گزر جاتا ہے اور کبھی کوئی تفسیر کر دیتا ہے مسئلے کو سمجھانے کے لیے جیسے کہ اس درس میں میں آپ لوگوں کو مسائل سمجھا رہا ہوں تو پھر بدعت اضافی ورنہ حکم کے لحاظ سے سب کے سب بدعت ہیں کچھ علماء نے ایک تیسری چیز بیان کی ہے اور وہ ہے بدعت ترقی یعنی اعمال بدعت عملی بدعت کے اندر بدعت ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے نبی ثابت ہے ہمارے نبی نے اس کو کیا ہے لیکن ہم دینداری کی بنا پر تقوا کی بنا پر عمل کرنا چھوڑ دیں اس پر عمل نہ کریں تو یہ کیا ہو جاتا ہے اس کو بداتے ترقی کہا جاتا ہے لوگوں نے مثالیں مثالیں دی جیسے کوئی انسان شادی نہ کرے یہ بھی اس کے اندر آتا ہے یا ہمارے نبی نے گوشت کھایا ہے اب ایک آدمی کہتا نہیں گوشت ہم نہیں کھائیں گے گوشت میں انسان جانور کو ذبح کرنا پڑتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس لیے جانور ذبح نہیں کریں گے ہمارے نبی نے مچھلی کھائی گوشت کھایا اونٹ کا گوشت یا اس طریقے سے اور گوشت جو حلال ہے شریعت کے اندر لیکن ایک آدمی دینداری بتاتے ہوئے کہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے تو یہ کہیں گے نہیں ایسا کرنا غلط ہے یہ یہ بدعت ترقی ہے اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے جو ہے یہ غلط ہو جائے گا تو جیسے سنت کے اندر سنت ترقی ہوتی ہے ایسے بدعت کے اندر بھی بدعت ترقی ہوتی ہے سنت ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے ان کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے جن چیزوں کو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا ان کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے سنت ہے ہمارے نبی نے عقیقہ کیا لیکن نماز نہیں پڑھی اس لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی ہمارے نبی نے احرام باندھا لیکن احرام کی نماز نہیں پڑھی اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے اب ایک آدمی اگر نماز پڑھے گا عقیقے کی یا عمرے کی نماز پڑھے احرام کی نماز پڑھے گا تو بدعت کے زمرے کے اندر یہ چیز آ جائے گی ہمارے نبی نے عید گاہ کے اندر عید کی دو رکعت نماز پڑھی کوئی اور نماز نہیں پڑھی ایک آدمی عیدگاہ میں جا کر کے دو رکاج سنت پڑھتا ہے چار رکاج سنت یا نفل پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے یہ چیز بدات ہے کیونکہ ہمارے نبی نے نہیں کیا تو جو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے سنت ہے اور جو ہمارے نبی نے کیا اس کا کرنا بھی ہمارے لیے سنت ہے تو جس طریقے سے آپ کے کیے ہوئے عمل کو چھوڑ کر کے انسان اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا اسی طریقے سے آپ کے چھوڑے ہوئے عمل کو کر کے یا اس عمل کو انجام دے کر کے ایک بندہ اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا یہ بات یاد رکھے کہ جو عمل ہمارے نبی نے کیا ہے اس عمل کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اور عمل نہیں کیا اس کے اوپر جبکہ اس کی موجود تھی یعنی عمل کرنا چاہتے آپ کر سکتے بغیر کسی سبب کے بغیر کسی رکاوٹ کے آپ نے وہ عمل چھوڑ دیا تو اب انسان اگر اس عمل کو چھوڑتا ہے تو ہم سے مطلوب ہے لیکن اگر انسان اس پر عمل کرے گا تو یہ کیا ہوگا یہ بدعت کے زمرے کے اندر چیز آ جائے گی تو جس عمل کو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اس کو کر کے انسان اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا اور میں نے بتایا کہ رکاوٹ اگر ہے تو چھوڑا آپ نے جیسے مان لیجیے ہمارے نبی نے تراویح کی جماعت تین دن پڑھائی اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا ایک سبب تھا سبب کیا تھا کہیں وہ فرض نہ ہو جائے جب یہ سبب ختم ہو گیا تو اس کے لیے ہمارے لیے کرنا مصنون ہو گیا تو کہ آپ نے تین دن تک جماعت کے ساتھ راوی کی نماز پڑھائی تو لہذا یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے یا کچھ اعمال ہمارے نبی کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو ہم نہیں کریں گے چند اعمال ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہیں ورنہ آپ کا سارا عمل ساری امت کے لیے ہے آپ سب کے لیے نمونہ ہیں اور اور پیشوا اور خدواں ہیں جو اعمال آپ کے ساتھ خاص ہیں ان کو چھوڑ کر کے باقی تمام اعمال پر انسان عمل کرے گا تو جیسے سنت ترقی ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا ان کا چھوڑنا بھی سنت ہے اور ان کو عمل کر کے انسان اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا ایسے کچھ علماء نے بیان کیا کہ بدعت ترقی بھی ہوتی ہے کہ جو انسان جو چیزیں ہمارے ربی نے چھوڑ دی ہیں جو ہمارے ربی نے کیا ہے ان کو انسان چھوڑ دے اور کہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے اگر شادی کریں گے تو پھر بڑا مسائل بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے یا اس طریقے سے گوشت کھائیں گے تو ہم کو نیند آئے گی ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے یہ نہیں کر پائیں گے فلاں چیز نہیں کر پائیں گے یا فلاں چیز کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا تو اگر انسان یہ سوچ کر کے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نہیں کھاتا ہے تو یہ بدعت ترقی کے اندر آتا ہے ایسا کرنا بھی بدعت دین کے اندر ہاں اگر کوئی سبب ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا بھائی آپ یہ چیز نہ کھائیں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے گوشت کھائیں گے آپ کی چربی بڑھے گی یا اس طریقے سے نقصان ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے آپ میٹھا نہ کھائیں کیونکہ آپ کو شوگر ہو گئی زیادہ آپ کو بیماری ہو جائے گی تو اگر کوئی سبب ہے تو اس کی بات الگ ہے لیکن بغیر کسی سبب کے آدمی کو وہ چیز نبی نے کیا انسان دینداری اور تقوا کے ڈھونگ میں اور تقوا اور دینداری ثابت کرنے کے لیے ان چیزوں کو نہ کرے اور نہ کھائے تو یہ چیز بدعت کے زمرے کے اندر آ جاتی ہے تو یہ ہے بدعت ترکی تو یہ بھی علماء نے جو ہے بیان کیا ہے تو اس طریقے سے بدعت کی کئی قسمیں ہیں اور یہ چند قسم میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں اور جتنی بھی دین کے اندر بدعت ہیں وہ ساری کی ساری بدعت ان میں کسی نہ کسی کے اندر آ جاتی ہیں چاہے وہ بدعت اعتقاد کے اندر آ جاتی ہیں چاہے وہ حقیقی بدعت کے اندر آ جاتی ہیں یا اس طریقے سے اضافی بدعت کے اندر آ جاتی ہیں یا اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ترقی بدعت ہیں ان کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ سب کے سب کیا ہیں دین کے اندر بدعت کی اقسام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہر غلامین ہمیں ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے ہمارے لیے میرے بھائی اللہ کے سر کی سنت کافی ہے ہمیں بدعت کی ضرورت نہیں ہے دین کے اللہ نے تکمیل کر دی ہے لہذا ہمیں کسی نئی چیز کی کسی نئے عقیدے کی نئے منہج کی نئی چیز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ البامین ہم سب کو بداعت سے محفوظ رکھے اور اس طریقے سے اللہ البامین ہم سب کو سنت عمل کرنے کی توفیق جامین وہ صلاب محمد والا علیہ و صاحب اجمین و جداکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ